لا الہ جھنڈا ساری دنیا میں لہرائے گا لا الہ جھنڈا ساری دنیا میں لہرائے گا جس میں ہو ایمان باطل سے وہی ٹکرائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا کفر کی غلامی سے آزاد ہے شاہی ہے وہ کفر کی غلامی سے آزاد ہے شاہی ہے وہ کفر کی غلامی سے آزاد ہے شاہی ہے وہ کفر کی غلامی سے آزاد ہے شاہی ہے وہ جو خدا کی راہ میں کتال پر ڈٹ جائے گا جو خدا کی راہ میں کتال پر ڈٹ جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا تنشریت منشریت اور وطن پر بھی شریعت تن شریعت من شریعت اور وطن پر بھی شریعت تن شریعت من شریعت اور وطن پر بھی شریعت تن شریعت من شریعت اور وطن پر بھی شریعت کہہ رہا اللہ کا قرآن گن شہادت گائے جا کہہ رہا اللہ کا قرآن گن شہادت گائے جا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا وہ قیامت خیز لمحہ ذہن میں رکھو ہر ایک وہ قیامت قیامت خیز لمحہ ذہن میں رکھو ہر ایک وہ قیامت خیز لمحہ ذہن میں رکھو ہر ایک وہ قیامت خیز لمحہ ذہن میں رکھو ہر ایک بچے کو بوڑھا بنا دے دن وہ ایسا آئے گا بچے کو بوڑھا بنا دے دن وہ ایسا آئے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا ہم غلامان محمد ہے نہیں ڈرتے کبھی ہم غلامان محمد ہیں نہیں ڈرتے کبھی ہم غلامان محمد ہیں نہیں ڈرتے کبھی ہم غلامان محمد ہے نہیں ڈرتے کبھی راہ حق میں جو بھی آیا وہ بہت پچھتائے گا راہ حق میں جو بھی آیا وہ بہت پچھتائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا جو علم ہو بے عمل وہ بے عمل ابلیس ہے جو علم ہو بے عمل وہ بے عمل ابلیس ہے جو علم ہو بے عمل وہ بے عمل ابلیس ہے جو علم ہو بے عمل وہ بے عمل ابلیس ہے سور پھونکی جائے تب سب کو پتہ چل جائے گا سور پھونکی جائے تب سب کو پتہ چل جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جن جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا بیچ کر دنیا کو ہم نے ہے خریدی آخرہ بیچ کر دنیا کو ہم نے ہے خریدی آخرات بیچ کر دنیا کو ہم نے ہے خریدی آخرات بیچ کر دنیا کو ہم نے ہے خریدی آخرات جو خدا کے پاس ہے باقی وہ سب رہ جائے گا جو خدا کے پاس ہے باقی وہ سب رہ جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا لا الہ جھنڈا ساری دنیا میں لہرائے گا لا الہ جھنڈا ساری دنیا میں لہرائے گا جس میں ہو ایمان باطل سے وہی ٹکرائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا حق پہ چلنے والا سیدھا جنت ہی میں جائے گا